غیر مالم کی گل ہونی پی ہے غیر مالم تو پوسا اگر چہرے پشاوت بغیر ہوئے تو ثابت تھی رہی گل سمجھ رہی نا کوئی اپنی کپی پپی بھی ٹیفی تھی تھا مساج ملو فا مت چوم ثابت ہو تھی ہوئے آ کے کو سمجھ رہی نا منہ کا پوسا غیر مالم کا بغیر شاوت دے ہوئے یا منہ یا پورے جسم کا گوسا مالم سے باغے غیر مالم شاوت نہ لوگے کتنا شاوت نہ لوگ اور سال ہوئی شاوت نال گوسا شاوت نال اپنا فرض داخل عورت فرض داخل مرد نگاہ کرے یا مرد عورت مرد عالت راخل سمجھ رہے نا بھائی مطلب رہتے ہیں نا یا مرد

کر کے جڑے لوگ چاچی مامی والا سفر کرتے ہیں یہ سفر آپ پائے سفر آرام ہی نہیں سمجھا ہوئے چاچی مامی سفر کرتے ہیں چاچی مامی نال بیٹھیے ہاں؟ اس گرمی نال محسوس ہوئی پشاوت پشاوت آ گئی اگر اپنا آپ روپ دیے پورا نہیں کرتا لیکن دل پھر

ایسا بندہ سفر کرنا نہیں آپ بہتر سفر نہیں کرنا کرتا ہی نہیں اپنے آپ نہ آ کر کم بارے ما کیے باہر آئے وہ شاوت آ گئی شاوت جسم مس ہوئے جسم پتلے کپڑے انجن دوسرے گرمی محسوس ہونی پی بس چھٹی دیا شادی نہیں کر سکتا ہاں سمجھا ہی نہیں مثال ثابت گئے سمجھا ہی نہیں آئی مسال کرنا ایک دوسرے بوسے نال داخل نگاہ کرنا اس طرح ہو اگر بنا کرے اگر یہ کرے اے بتی تو بغیر حکمت دیر ثابت ہوگی اگر بتی کرے تو بل ان شے نال حکمت ثابت نہیں ہوگی بس بتی نال حکمت ثابت ہوگی کس نال ہونی ہے جماعت اس وقت میں دو شرط کیا کہتا دو شرط ایک شرط ایک دخول ہوئے ہوگی ایک شرط کے دخول ہوئے ہوگی تو دوسری شرط یہ بھائی کبر ہوگی دوبر نہ ہوگی کبر ہوگی دوبر نہ ہو پچھلے پاس نہ ہوگی اگلے پاس ہوگی سمجھے نا بھائی تو قول ہوئے اگلے پاس ہو روشا تو ہوا ثابت ہوگی ہو سابت نہ نال بوسے نال فرج داخل نگاہ کرنا پھر ہر ثابت ثابت ہے ادا یہ ہے شامت ہوئے تو انزال نہ ہو شا ترقی پھر بھی شامت ہوئے تو روشا نہ انزال ہوئے تو من بھی اردم سابت نہیں ہو کے اگر کسی انزال ہو تو اس تو چنگا بچ وے پھر چھوڑ بوسا گلا دی چوبن گوسا سابے تو سی جلے نہ ہو سابت ہاں مسابط ہوتی ہاں، جی، جی، ہے جیسے دخول ہوئے بھایں ہوئے تو نہیں تو دخول ہے دخول ہوئے تو میں سابط ہوگی داخل میں مسابق

یہ تو خالص نہیں لیکن دو شخص ایک بھائی دخول ہوئے دیکھ کے دوسری شرط کے سپر جو ہے سپر جو ہے قبول جو ہے پچھو ہے ڈھول مسافت نہیں ہو جان چھوٹی پہلے تو اعتبار نہیں جی بتی گل دبے پہلے تو کوئی اعتبار نہیں نا جلے چلتا پیا من اسے لیے ہی وہ بتی کر دیتے بات پہلے چھیڑ چھاڑ کا اعتبار نہیں اگر ایک دفعہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں بات کرتے وقت ملتی بات چھوڑ دیتے تو بات اس اپنا اس کا بتی کرتے تو بتی کا اعتبار نہیں وہ پہلے ثابت سے سمجھے گا فرق یاد رکھا سوفی جی جی ایک بار پہ جب بتی پائے گی اس کو پہلے اسباب حرمت ثابت نہیں کرتے جی بتی گی اور پہلے اسباب حرمت ثابت نہیں کرتے سمجھے نا اگر بتی نہیں پائے گی تو پہلے اسباب حرمت ثابت کرتے بتی دوسرا تنے سے حرمت ثابت ہوگی بات نہ ہو ایک تو دوسرا دو پیچھے نہ ہو گا یہ ساری شرطان ہے شرط یاد ہوتی حرمت میں جی میں کچھ دنوں تو بعد ہاں بولتے نا رول مطابق ٹھیک ہے کچھ دنوں تو بعد ہاں۔ نہیں سونا جہے وقت بوسا لینا پیے چھیڑ چھاڑ کرتا پیے اس سے وقت اگر بتی کر دے تو ہوں نہ اعتبار نہیں اس بعد اگر انہیں چھوڑ دیتا ہاں یہ دوجے لوگ سو لینا بھی بندہ ایک دو سو کنار کر دے شاہ بتلا اس ہاتھ میں لینا شاہ بتلا چھوٹ ہے تو کو بندہ آسمت صاحب سیگ اوڑھو بند چلے باغ بتی دخول نہ ہوئے قبول چوبے جو بل چوبے جو کچھ ہوئے پہلے ساپے کوئی اینڈ سمجھا سمجھ نا بتی کوئی اعتبار نہیں ہول شابت مال چھوٹے شابل مال گوسا جائے شابت دیکھتا ہے اس تو بعد اسے دیکھا نال اسے چھوما نال اسے بوسے تو بعد متصل بتی پائی ہے بات یہ ہن مسجد صاحب نے کہتے دے بات بتی کر دی یہ ہن مسجد صاحب نے کہتے بات بتی اوپر صاحب کر تو نہیں نا بات بتی واسطے اس رائے سے پائی ہے دور مسجد صاحب تو جی نہ اگر وہ بتی نال اوپر صاحب نہیں ہوئی وہ بہت تو پہلے چھوڑ سکتا بات نہیں چیز اوپر صاحب تھی گئی سمجھ آ گئی بعد میں وہ نس گئی ہے اس چھڑائے باوے اس چھوڑے باوے کہ ڈٹھے جی نہیں ہوئے جی میں چھوڑے تھی ان مسالے چیز سمجھ آ گئی نا ان سکول یہ کوئی مسال ہے نہیں سکول کی حکومت ہے محمد مسال صاحب وہ جے دی جی جو بیٹھ تو نہیں چل دے وہ پھپی اما کے سفر کے اندر کی میں باشر دے جڑا سکولی پھپی کاٹ کے بیٹھا پھر اللہ تعالی پناہ دے اتنا اٹک دی گل ہے یار آج صاحب نے گرا دی گیا بتیجا بتیجہ پڑھتا داوی پڑھتا یہ نکاح کروں پتہ مطلب اسلام پتہ لگتا ہے سفر مارا بہت نال تا بھی خیال تا بھی خیال کرے تیری حرمت نہیں ثابت ہوگی ہاں او دے میاں سکولی کر بولا تو کن کو دے بچار او نو کی پتہ ہاں ہاں تا تا اپنے انہاں نو دنیا دار نو جڑا خواہشات پجاری ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا سور ہے ہاں علم حاصل کرے تو گاٹے بھی کیونکہ جی۔ سور ڈلہ ہوتا ہے تو اپنی بات ہی چڑھ گئے سور جو ہے نا باقی ڈنگر گا مانجے یہاں سے پت ہوتے ہیں امامت نہیں چڑھتے پاوے لکھا زور لاؤ پہ وقت آ وجے وہ جی گائیاں بچوں کا وقت آ وجے یہاں کے بال کو یہاں کا پت جوان تھی وجے بات نہیں چڑھتا لیکن سور نہیں سور چڑھ گئے بات یہ سکولی کام جو ہے سور پتہ ہے یہاں کے سور والے سال کہاں سور آتے ہاں انہیں جو آپ سور نہیں تھا نہیں ہے ماں تو لحاظ نہیں کرے سمجھ آئی نا ایسے لوگ اگر سفر کر دے تو پورا لحاظ پھر مال بغیر مال کا لحاظ نہ ہاں اگر کوئی بندہ مستقی ہے پرہیزگار ہے لیکن کوئی غیر شادی شدہ ہے ان کو خوف ہے میں جا رہا پی میں قابو نہ پا سکتا میں اگر کسی اور میں بیٹھ کر یقیناً میں شا بتا اور میں بیٹھ کر میں یقیناً شاوت آتی باغ نہیں کہ پرہیزگار ہے ان چاہیے سفر نہ کرے بال میں سفر کرے سفر کرنا آرام احتیاط یعنی یہ نہیں بھی اللہ تعالیٰ پرانے میں کوئی وہ خواہشات نہیں بندے اندر قوت طاقت ہے بعض کا قوت طاقت چوکی ہوتی جی بندہ وہ لڑائی نہیں کرتا مجبور ہے ابھی سبق پورا نہیں دلو پورا متقی ہے رب رسول پوری دے سمجھ آئی نا اگر ایسا ان خوف ہوئے تو سفر نہ کرے باقی میں سفر نہیں کرنا سمجھ آئی نا اپنی ماں سفر نہ کرے ماں سفر کرے پیوں تو بال آپ تھی ویسے ماں جو سفر کرے پشاوت اگر پیو تو بہار آپ تھی ویسے صرف گرمی محسوس ہوئی ہے شاوت آئیے وہ امن کیا ارادہ برائی چارجی نا برائی ہوگی کیا ہے جو رام تھی گئی پوت ہاتھ لمبا گئی ہاں دین ہاتھ

سمجھ آئے رہا پورا بہایت ہی ہاں معاشرتی طور ہاں سمے نے واقف ہوئے بارے کون پہلے بازی تک پتہ ہے کلے بار اوقات تا کر کے شریعت ہو کر میں شادی کرنا ہے کیسے نکاح کرنا یہ کیوں ہے مسلمان جو ہوتے ہیں کام نہیں ہوتے کافا سے زکات حکم نہیں حکم آئی مسارا واسطے تیرے واسطے فاصل ہوا یعنی اللہ کو فائدہ کی جی ہاں ہوں نہیں اگر پاس تو نکاح کرنا پاستی ہے بعد جی تھی ابھی اگر ایسا کی بند ہوئے اگر حالت بڑھ تو نکاح کی ہو سکتا نہیں مار نہیں اگر ہوتا کوئی ٹیچر کی چلنا ہے تاکہ ہو بچے سمجھ نہیں بھیا اور پوتا کتنے مار دس رہے ابھی تال جان سے چھوٹ گئی نال بیٹھا ہوئے وہ تھا دسو کھلے کلے ہے میں شرم والی برا لگتا ہے نہ مسئلہ پتہ ہوئے تھے اپنے آپ بچا کر اگر ہو گیا تو پھر دسنا فرض اگر رولمت ثابت ہوئی کسی مقام دے کسی مال موت کی تھے دسنا اس میں رو لگا بچے بچیا نال نہیں ہو سکتا میں ہاں؟ میرے ابے کا میرے اولاد دا اس عورت نہ لگا نہیں ہو سکتا ظلم ثابت ہی احرام تھی گھر سوائی ہمیشہ خراب سے مسجد میں ہمیشہ خراب سے شادی بھی ٹھیک ہے نا ہاں خیریہ ہاں

سو ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہاں؟ ہے ٹھیک ہے بالم بالی ہاں الگ الگ گل سمجھا یہ یاد آتی جی۔, جی بھائی یہ مطلب پورا یاد رکھا ٹھیک ہے نا جی۔ یہ مسئلہ لوگ میں یعنی کر کے ہم میں بھیا مائی آرام تھی ماں مال بیٹھو شا ورام تھی فلانی آرام تھی فلانی سونے تن پتہ نہیں سے نال گی تھی نکی مدلے سیکھ Thank you. سواگ پائی ٹھیک ہے

رنگ رنگ مختلف ہیں دو دو ساری ویلے پر مکیلے سے ہوتی ہے کہ ہاں ساری سے جانا چار چار تو رنگ ڈیڑھ ٹوڈی گرے نہ ہوئے لال نہ ہوئے دو رنگ نہ ہوئے

چلو میل بس چلو بیا جی کروا مانی بھیا جی جی، دروازہ بند کریں گے دروازہ بند کریں گے

ابو بوجھے دو چکے یعنی دو چلو چلو تین درجن جرابہ ہوجن جراب ہو

چلو ہوئے ادھر آئے کھانا سوچا جلدی کرو ہاں، سنا تھے جلدی کرو ایسا ہاں؟

ابو جی میں لیٹ ہو گیا نا نام جی، جی۔ مراد آرکوڈیٹ بیٹھو

دے لے سوال ڈرامہ بنائی you.

جی اندر نہیں ہے نا کوٹ نہیں جس طرح کریں گے گرم ہے گھٹے لیکن گرم ہو جائے

اس طرح یہاں دیکھ کر چھوٹے

دو اب رہا ہے نا تو یار چار سو

باہر پتا لگ گیا چار جنے

بیٹھے پلا کدھر بہن Thank you. پڑھا پڑھاؤں میں خیر خاص نہیں کرو اپنا چار دس

شان کا بچہ کیا کر رہا ہے دیکھ میں روٹی کھانی معروف پر پر ہو معروف

فقال الذين كبروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون يقول الذين يرجو بعضهم إلى بعضه قول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين

وجعلنا الأولاد في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرين وقالوا وقالوا كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين إن إن ربي ربي قل يبسط الرزق لمن يشاء ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء سارے قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالحين قولا أولئك لهم جزاء الضعف لهم في الغرفات آمنون وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا مهاجرين أولئك لهم في العذاب أولئك في العذاب محضرون أولئك في العذاب محضرون محضرون محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عذابي ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو فهو يخلقه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكة هؤلاء هؤلاء إياكم إياكم هؤلاء إياكم كانوا يعبدون يعبدون آپ ٹھیک ہے

روٹی کھانے حسین صاحب روٹی کھانے پہ ہیں Thank you.

کوئی ایک بھی نہ پائے گا

اچانک نوٹ کے پاس دیکھے گا جب میں پڑھتا تو تو انسان بن بیٹھے ہاں کی بیٹھ بیٹھ ہوں ہوں لگی ہے آ گیا پڑھ نہیں چاہیے ٹھیک ہے فریج ہے

مسئلہ

ہو جائے عموماً یا خصوصاً Thank you. لگ جائے بارہ آپ لگتا ہے

اللہ کرے تو گھر بچائے Thank you.